الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين صدر ذیم کاش صاحبزادہ محترم جناب عزیز احمد صاحب حافظ اللہ تعالی امیر محترم بقیت السلف استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میزبان مکرم برادر گرامی قدر شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب حافظ اللہ تعالی علماء کرام قائدین اعظام برادران ملت یقیناً آپ متعدد اہل علم سے ایمان افروز خیالات اور تقاریر و خطبات مقالات سماعت فرما چکے ہیں رات بھی خاصی گزر چکی ہے اور ابھی بڑی تعداد میں قائدین اعظام مبلغین کرام آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں آج اندازہ ہوا آپ حضرات کی عظمتوں کا تقریر سنانا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے لیکن آج اندازہ ہوا کہ تقاریر سننا بھی بہت بڑا کام ہے تو آج آپ حضرات کی محبتیں اور عظمتیں ہمارے دل میں زیادہ مستحکم ہوئی ہیں دعا گو ہوں اللہ کے جذبوں میں اور خیر و برکت عطا فرمائے جن نیک مقاصد اور اعلی ہداف کی حصول کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس عدیم و شان ایمان فروز اور بصیرت آمیز ختم نبوت کانفرنس کے اہتمام انعقاد اور انتظام فرماتی ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے آج جب میں اسٹیج پہ حاضر ہوا اپنے ذہن میں کچھ باتیں سوچ کے لایا تھا لیکن آتے ہی حضرت مولانا عبد السمی صاحب ڈاکٹر عبد السمی صاحب ان کے پاکیزہ خیالات سننے کا اتفاق ہوا دعا بھی نکلی اللہ مسجد اور میں نے محسوس کیا کہ میں آج انہی کی گفتگو کو اپنی گفتگو کی بنیاد اور احساس بناؤں تاکہ مجھے آسانی بھی رہے گی اختصار بھی ملحوظ رہے گا اور وہ بیان کر رہے تھے کہ لا الہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو جھگڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا محمد الرسول اللہ بھی ہے ذرا محبت سے کہہ دیں صلی اللہ ہو ذرا زندگی کا ثبوت دیں بیدار ہونے کا ثبوت دیں نبی پا سلم سے والہانہ محبت تعلق کا ثبوت فراہم کریں بلند آواز سے کہیں صلی اللہ ہو صلی اللہ ہو اسپیکر کی آواز کو گلا کھچ لے توجہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل جھگڑا آج یہاں پہ ہے اور انہوں نے اس زمن میں میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بنیادی اور موجودہ حالات حاضرہ کی ایک اہم بات کی جانب متوجہ فرمایا کہ بین المذاہب ہم آنگی کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے پس پردہ بھی یہی جذبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تو سب مان لیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں انہیں فراموش کر دیا جائے ہم بتانا چاہتے ہیں بلا شبہ ہم امن کے قائل ہیں ہم امن کے دائی ہیں ہم امن پسند ہیں ہم دنیا میں امن کی خواہش رکھنے والے ہیں اور اس کے لیے قربانی دینا اشار کرنا اور اپنی میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی ضروریات کو قربان کر دینا ہمارے اسلح کا بھی جذبہ تھا ہمارا بھی یہ جذبہ ہے لیکن ایک حقیقت امن و امان سے ہمیں زیادہ عزیز ہے زیادہ قیمتی ہے وہ ہمارا لیے اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ قیمتی متا ہے اور اس کا نام ایمان ہے عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں جیسے لا الہ الا اللہ ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی چاہتا ہے بین المذاہب عام آنگی کی شکل میں کہ مذاہب کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اسلام کا جو چہرہ آج اغیار نے ایک سازش کے تحت مسک کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اگر ان فورم کا مقصد وہاں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے ہم حاضر ہیں کل بھی حاضر تھے آج بھی حاضر ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ان کمیٹیوں سے ان فورم سے نبی پاسلم کی شخصیت کو ہٹایا جائے مار کیا جائے اور پھر بیل ہم ہمانگی کی جائے ہم بتانا چاہتے ہیں ہم ایسی پھر کوششوں پر لگ سبحان اللہ اور رسول کے نام پہ وجود میں آیا ہے مولانا یوسا فرما رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا ایسے نہیں بلند آواز سے جواب دو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اصل میں وہ کہتے تھے محمد الرسول نہیں کھا گیا اس وقت اس وقت مول شبیر احمد عثمانی وہ کوئی عام انسان نہ تھے مفکر اسلام تھے آل پنجاب مسلم لیگ کے صدر حریت حضرت مولانا سید محمد دعود غزنوی بھی تھے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی مرکزی لیڈروں میں قائدین میں شامل تھے وہ کوئی عام لوگ نہ تھے وہ فراست کا پہاڑ تھے وہ بصیرت کا پہاڑ تھے وہ کے وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہی لا اللہ کا کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ لازمی طور پہ آتا ہے محمد رسول اللہ اس وقت بھی یہی مقصد تھا آج بھی یہی مقصد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا مل کے بولیں زور سے بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں تو آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بڑی قیمتی اللہ سے ولین یہاں تو صورتحال یہ ہے یہاں تو صورتحال یہ ہے ہم محمد کریم علیہ السلام سے محبت کیوں کرتے ہیں جو اللہ صاحب و فل کتاب جانتے اس کتاب کو آپ کتاب وہ ملتان والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس میں کیا انہوں نے پیاری تفصیلات بیان فرمائی فرماتے ہیں ہمیں اصحاب سے محبت کیوں ہے اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اللہ سے ہمیں محبت کیوں ہے کہ ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور ہمارے سارے دین کا مرکز ہمارے سارے دین کا محور اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کو اگر انسان گہرائی میں جا کے دیکھے اس میں نظر کیا آتا ہے اللہ سے محبت اللہ سے مل کے بولنے زور سے بولنے اللہ سے محبت نماز فلسفہ جاؤ جا کے مولا غلام اللہ خان سید نیت اللہ شاہ صاحب ان بزرگوں کے استاد وہاں پوجرا والے ان کی کتاب ہے میرے پاس انہوں نے خلاصہ لکھا ہے پوری صورتوں کا اور انہوں نے اس مایا ناز کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ پورا قرآن اور پورے دین کے تمام مناسب اور تمام عبادات ان سب کا اگر کوئی نچوڑ نکلتا ہے تو عقیدہ تحفظ نکلتا ہے اور عقیدہ توحید کا نچوڑ نکلتا ہے تو حب الہی نکلتا ہے اللہ کی محبت نکلتا ہے اور محبت میں ہمارا اردو کا شاعر کہتا ہے ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ولی اللہ کی بیت بھی کرنے والا زندیق ہے صحابہ کی اور اہل بیت کی توہین کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا دارا اسلام سے اور اللہ کی ادبی کرنے والا مجھے بتائیں آپ اصحاب کی بے ادبی جرم اہل بیت کی بے ادبی جرم آئمہ کے رام کی بے ادبی اور یا رام کی بے ادبی جرم امپیا کی بے ادبی جرم اور اللہ کی گستاخی اللہ کی بے ادبی اللہ کی توحید اور میں آج حیران ہوں کہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ حیات مسیح پر حیات عیسیٰ علیہ السلام پر مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ اس موضوع پہ مناظرہ کرنے والوں پر بھی وہ ان سے پوچھو عیسیٰ ابن مریم سے تمہارا تعلق کیا ہے اور عیسا علیہ السلام تک تمہارا رشتہ آخر کیا ہے تم کس حیثیت سے اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے اور کائنات کے سب سے بڑے گستاخ اللہ کی قسم قرآن نے یہودیوں کو بیان کیا ہے اللہ کے سب سے بڑے بے ادب یہودی تھے غیر علیہم علیہم زور بد الزلت بڑے اللہ یہودی سب سے بڑے اللہ کے گستاخ ید اللہ مغلولا یہ کہنے والے اللہ کی توہین کرنے والے اور آج میں تمہیں وزیر بصیرت پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے آیا ہوں اور وہ جو طبقے تین بیان کیے تھے جامع امدادیہ کے محتم ہمارے بزرگوں نے وہ جو آخری طبقہ تھا لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا نہ ادھر کے نہ ادھر کے مفادات کے بندے میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں اس کائنات میں تاریخ انسانیت میں اللہ کا سب سے بڑا اگر کوئی گستاخ گزرا ہے تو اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی نہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہودیوں سے زیادہ میرے اللہ کی توہین کرنے والے کوئی فرد تاریخ انسانیت میں گزرا ہے تو اس کا نام مرزا غلام محمد قادیانی ہے اللہ کی قسم میں نے قرآن پڑھا حدیث پڑھی فقہ پڑھی اصول پڑھے عقیدہ پڑھا بتیس علوم فنون پڑھے ہیں میں نے اور میں نے بڑی تاریخ پڑھی ہے مشرقین کی منافقین کی کافروں کی یہودیوں بے دینوں کی سابیوں کی ہندوؤں کی تقریباً میں نے اپنی پوری زندگی میں فیرون اور نمرود اور ابو جال ابو لاب کو بھی اللہ کی اتنی توہین کرنے والا نہیں پایا جتنا میں نے مرزا غلام محمد کا دیا نہیں کو صرف پانچ صرف پانچ باتیں سنا کے جا رہا ہوں ٹائم بڑا مختصر ہے آج اور مجھے احساس ہے احساس کرنا بھی چاہیے پانچ گستاخیاں سنو اللہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بعض جو سادہ لو پھنسے ہوئے ہیں جیسے شمس الدین صاحب نے اپنے پردادا کی بات کی کیوں دی کرامت وے کئی گئے سن لو جی آیا جی انہوں نے کرامت جو آپ نے سن لی اس طرح دن بڑے سادہ لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں میں ان سے بھی مخلصانہ ہمدردانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے غور کروں اللہ کے لیے غور کرو اور نبوت کی بات اور بڑی بات کی بات ہے مسیح ہونا تو بڑے دور کی بات ہے اور اس کی بات تو سنو وہ کہتا کیا اس کا نظریہ کیا وہ اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی آپ بات کرتے اور لا الہ الا اللہ کی جو توہین اس لٹریچر میں ہوئی ہے کہ بندہ پڑھ نہیں سکتا ایمان ذوق ایمانی پہ گران گزرتا ہے لیکن نقل کفر کفر نہ باشد سمجھانے کے لیے پہنچانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس کتاب کا نام ہے روحانی خزائیں کیا نام ہے اکھوں دسے نہ تو نہ نور پری اللہ الٹ نام روحانی خزائیں وہ کہتے رنگی کو نرنگی کہیں دودھ کڑے کو کھویا چلتی کا نام گاڑی ہے دیکھ کبیرا رویا نام روحانی خزائیں اور درج کیا ہے اس میں اس میں کیا لکھا ہے کہتا ہے مرزا مجھے اللہ نے وہی کی اور کہا او مرزا غلام احمد میں تیرا اللہ اختی وہ سیف میں غلطی بھی کر لیتا ہوں صحیح کام بھی کر لیتا ہوں کبھی مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے مجھے بتاؤ اور یہ غلطی تو ابو جال نے نہیں کی تھی علماء سے پوچھو قرآن موجود ہے اللہ کا قرآن ابو لاب نے بھی اللہ کے رسول اللہ کی یہ توہین نہیں کی تھی کس نے یہ کبھی کہا ہو کہ اللہ صحیح کام بھی کرتا ہے اور کبھی غلط کام بھی کرتا ہے اور یہ توہین کی ہے تو تاریخ انسانیت میں اس مرزا غلام احمد کا نے کی ہائے میرے اللہ اب قرآن کی بیسیوں آیات پر کھولے میرے سامنے کھڑی ہیں اور سب مجھ سے مطالبہ کرے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ میری تلاوت کر کے سناؤ شکار ماں کی تصخیر آفتاب کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں لیکن آج میں سب ادھار ہی کرتا ہوں آج تلاوت ادھار بس پانچ پوائنٹ سنیں اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کریں اور جو میں نے آپ سے ہاتھ باندھ باندھ کے عرض کی ہے اللہ کے لیے آپس میں لڑنا چھوڑ دو اور فقی مسائل پہ لڑنا چھوڑ دو رب ذوالجلال جلال کی قسم میں آج تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں نے جڑا والا میں کہی تھی ختم نبوت کانفرنس میں حضرت مفکر اسلام مولا اللہ وسایہ صاحب بھی تشریف فرما تھے میں نے وہاں کہا تھا کس بات میں لڑتے ہو اہل عزیز اہل سنت وہ کس بات میں لڑتے ہو اہل سنت کہتے ہیں اہل حدیث رفع الدین کیوں کرتا ہے اہل حدیث کہتا ہے یہ اہل سنت رف الدین کیوں نہیں کرتا میں کہتا ہوں رب الجلال کی قسم سنو کان کھول کر امام شافی رف الدین کرتے تھے امام اعظم امام ریفا رف الدین نہیں کرتے تھے لیکن امام شافی رفع الدین اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے آقا نے رفع الدین کر کے نماز پڑھی ہے یہ جذبہ تھا ان کا اور امام اعظم امام ریفا رحمت اللہ علیہ ان کا کیا جذبہ تھا ان کی نیت کیا تھی ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد بھی یہی تھا وہ پوری دیانتداری سے سمجھتے تھے کہ میرے آقا مولا جب نماز پڑھتے تھے راہل دھیان نہیں کرتے تھے کتنی مشہور مثال آپ نے سنی کہ کسی بندے نے نیکی کی نیت سے راستے پہ لکڑی کا قلعہ سمجھتے ہیں آپ وہ لگا دیا کہ کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ لے اور چلا گیا آپ مجھے بتائیں اتنا دین آپ سب جانتے ہیں اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا سوا ملے گا یا نہیں ملے گا میرا آقا فرماتے رئی تو راجولن یا تو کلب فل جنو میں نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا میں نے جبریل سے پوچھا یہ جنت میں ٹہلنے والا کون ہے اس کی کیا نے کی جبریل نے کہا اس نے ایک شاخ تو دیکھا تھا درخت کی شاخ جھکی ہوئی تھی مسافروں کو پریشان کرتی تھی اس نے اس کو کاٹ دیا فشا اللہ پاک نے فرمایا میں اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پر اللہ نے جنت کو واضح اور اس قلعہ لگانے والے کو سواب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ چلا گیا اگلا دوسرا تیسرا دن ہوئے ایک اور آیا اس نے دیکھا کہ یہ قلعہ تو کسی کے پاؤں کو لگ سکتا ہے کوئی زخمی ہو سکتا ہے اس نے اسے قلعے کو اکھاڑ دیا اس کو لگانے والے کی نیت کا پتہ نہیں ہے اس کی اپنی اچھی مخلصانہ نیت اب اس نے قلعہ اکھاڑ دیا اور تم بتاؤ مجھے چناب نگر والو چنیوٹ والوں اور میاں والی سے آنے والوں اور ایماندار مجھے بتاؤ اس کو ادر ملے گا یا نہیں ملے گا کام دونوں نے بالکل ایک دوسرے کو الٹ کیا ہے بالکل برعکس کیا ہے ایک دوسرے کی نقیز ہے یہ دونوں وہ لگا رہا ہے یہ اٹھا رہا ہے میں کہتا ہوں امام شافی رف الدین کر رہے ہیں میرے امام ابو حنیفہ نہیں کر رہے اور لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتا ہے حالت ہماری یہاں پہنچ گئی واللہ یہ رونے کی بات ہے رونے کی بات ہے میں نے فتح نظیریہ نے جا کے دکھایا بڑی کانفرنس اکاڑا میں میں نے ستاوا نظیریہ شیخ القل کل میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوا میں نے جا کے دکھایا وہ جہاں بھی ذکر کرتے امام صاحب کے امام اعظم صاحب لکھ کے کرتے ہیں میں اور آپ تو کہہ رہے ہیں امام اعظم وہ امام اعظم نہیں کہہ رہے وہ جہاں بھی لکھتے کہتے امام اعظم صاحب رحمہ اللہ تعالی جو فتح سنائیا میں عالمی مجلس سے محبت کیوں نہ کروں مجھے اس سے جہاں اتحاد کی خوشبو آتی ہے اور سب سے پہلے میرے آقا و مولا کی ختم نبوت کی خوشبو آتی ہے اور مجھے یہاں سے واقع سید محمد انور شاہ کشمیری اور حضرت سید نذیر حسین محبت دہلوی اور حضرت مولانا سنا اللہ عمر سری اور امیر شریعت مولانا تا اللہ شاہ بخاری اور حضرت مولانا سید محمد دعود غبروی جیسی ہستیوں کے اعلیٰ کردار اخلاق کی خوشبو آتی ہے اور آج بھی ان کا کردار یہی ہے کہ حضرت مولانا سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ کہ جتنا لٹریچر تھا چھوٹا چھوٹا چھوٹا ختم نبوت کے حوالے سے وہ سارا اکٹھا کر کے دو جلدوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کر دیا میں آپ اس محبت عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ اس محبت عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کسی نے ان سے فتوا پوچھا کہ فلاں مسلمان فرقے اور مسلک کے لوگوں کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں تو مولانا سناول سری نے جواب لکھا نا فتوا سنا امی پڑھیے سنیے وہ فرماتے ہیں میں وہی جواب دوں گا کہتے ہیں اس موضوع میں میرا مسلک وہی ہے جو مسلک امام آدم امام نیفا رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ کفر وہ کبلو جس نے بیت اللہ کو قبلہ مان لیا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں امام شافی نے جو رفر الدین کی وہ نبی پاک کی سننے سمجھ کے کی امام صاحب نے رفر الدین کے بغیر نماز پڑھی نبی پاک کی سننے سمجھ کے پڑھی مجھے بتاؤ یہ دونوں اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے ایمان تھے یا نہ تھے اہل علم تھے یا نہ تھے للہ تقوی کے پہاڑ تھے یا نہ تھے اور مجھے کیا کہنا ہے آپ حضرات سے اللہ کے لیے لڑنا چھوڑ دو بتاؤ لڑو گے رفر الدین پہ لڑو گے اونچی آہستہ آستہ آمین کہنے پہ لڑو گے سینے پہ ہاتھ باندھے نیچے ہاتھ باندھنے پہ لڑو گے یہ مناظرے تم کرتے ہو اس لیے لڑتے ہو مناظرہ کریں اور کے ساتھ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پرچم کے سائے کے نیچے آ جائے میں کئی بار کہہ چکا ہوں آج پھر کہتا ہوں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اب تو اہل حدیث سے بھی میں آگے بڑھ گیا ہوں آج جو ہمارے صدر دی وقار ہیں اس نشست کے انہوں نے ایک دفعہ یہیں ارشاد فرمایا تھا پہلے کہنے لگے الحدیث رہنما تو پھر کہنے لگے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما میں تو خیر سپاہی ہوں خادم ہوں آپ حضرات کو ختم نبوت کے عقیدے کا میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرو گے مسالے پارٹیوں تنظیموں جماعت ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہو مجلس کے پلیٹ فارم پہ مشتمل ہونے کے لیے تیار ہو پھر انشاءاللہ دیکھنا ہر سال کئی شخص الدین یہاں پہ آیا کریں گے کہہ دیں انشاءاللہ زور سے کہہ دیں انشاءاللہ شاء آپ نے سنا اللہ کی توہین اور گستاخی ہائے میرے اللہ جو کبھی ابو جال نے نہ کی تھی سنیے شارٹ کٹ کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں اور میرا قرآن یہ کہتا ہے میرے اللہ لاتا خود ہوں سیرتوں نہ میرا اللہ سوتا ہے نہ میرا اللہ ہے اللہ کو نیند آتی اونگ آتی اور مرزا کیا کہتے ہیں تذکرے میں کہتے ہیں ہائے ہائے ہستخر اللہ کہتا رب نے مجھے وہی کیا ہے مرزا اسلی و سو میں اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں یہ پتہ کہڑا اللہ لئی پھر جا آپ وہ کوئی اللہ ہے نماز بھی پڑھتا تو روزے بھی رکھ دے استغفر اللہ معاذ اللہ و اسلی اسوم اور آگے ہے آنام میں سوتا بھی ہوں بیدار بھی ہوتا ہوں سوتا بھی ہوں بیدار بھی ہوتا ہوں آپ لا اللہ کی بات کرتے ہیں یہ لٹریچر سرزمین پاکستان پہ ہے یا نہیں اس کو ماننے والے ہیں یا نہیں وہ صرف ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مناسب پہ ہیں ہم رونا رو رہے ہیں کہ وزیر خارجہ وہ تھا اب پتہ نہیں کون کون بلائیں بیٹھی دافل بلا اس کی ایک کتاب کا نام ہے نام بھی الٹے رکھے ہوئے جیسے میں نے پہلے کہا دافی البلا حالانکہ سب سے بڑی بلا یہ خود ہے البلا اللہ کے بارے میں لکھے اف لکھاسوم میں جہاں روزہ رکھتا ہوں افطاری بھی کرتا ہوں اللہ افطاری کرتا اللہ دو آخری باتیں اللہ نے مرزے سے کہا نکلے کفر کفر نہ باشد انت منی بھی مستی والا دی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرا بیٹا جیسے میرا بیٹا لا الہ الا اللہ کی بات آپ کرتے اور یہاں تو اتنی نبی پاک کے ساتھ ساتھ اللہ کی گستاخی کی گئی تو الہیہ یاد چار اور آخری آج کی بات آپ سنیں گے تو آپ سب کا دل ہل جائے گا اللہ کی قسم آپ پریشان ہو جائیں گے اتنی اللہ کی تو ہی اور ایسی ایک توہین ہے جس کو یہاں بیان کرتے مجھے شرم بھی آتی ہے مجھے حیا آتی ایسی اللہ کی توہین اللہ کی قسم آج تک کسی کفر کی تاریخ میں کسی کافر نے کی نہیں ہائے ہائے ہائے تجلیات الہیہ صفحہ چار اس پہ لکھتا ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا لئی سا کمسلی شعی وہ سمیع البصیر وہ ہم تو ہائے ان شیوخ الحدیث کو نوز باللہ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جیسے ہیں ہم تو آئمہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہم تو اولیاء بزرگان دین کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہم اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہتے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے بلکہ کائنات کے امام نبیوں کے سردار کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ جیسے ہیں یہ اللہ ہے اور یہ کٹیا انسان کہتا ہے کہ اللہ میرا کہتا ہے میں چوروں کی طرح اور ہم تو میرے بھائیوں بس میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ان ان لوگوں سے یہی آپ پانچ باتیں پوچھ رہے جو میں نے بتائی ہیں کہ اللہ کے بارے میں اتنی توہین کرنے والا اتنی بکواس کرنے والا اتنی گھٹیا باتیں لکھنے والا تم اس کو کہتے ہو یہ مسیح ہے یہ مات یا ناؤز بلّا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ تھا فرمائے میں آخر میں بس پھر آپ سے ہی التجا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں ان سب کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے مقررین اور سچ کہہ رہے تھے ان الرحمن اللہ وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا میں اور صرف اور صرف ختم نبوت کا پرچہ بلند ہو گیا اور اللہ کے رسول کی بغاوت کرنے والے ختم نبوت کے انکار کرنے والوں میں سے کوئی ایک فرد بھی دنیا میں نہیں ہوگا یہ بالکل سو فیصد یقینی بات ہے میرے اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک نے اپنے حدیث میں بیان کر دی ہے لیکن بس اس کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اخلاص اور اتحاد آپ کی ہے اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین